صورت العراف آیت ایک سو ترپن ایک سو پچپن والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا من بعدها لغفور رحيم جو کوئی برا کام کرے گناہ کرے حتیٰ کہ کفر و شرک جیسا جرم کرے پھر توبہ کر لے اور ایمان لے آئے تو اللہ تعالی غفور الرحیم ہے اس کے ہاں معافی مغفرت اور رحمت کی کوئی کمی نہیں آیت ایک سو پچپن وقت رموس قوم سبعین رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء وأنت ولينا فاغفر لنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی غلطیوں پر ایک بڑی سخت آزمائش آئی اس آزمائش کے موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی اور اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے استغفار فرمایا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی اور رحمت آ گئی قرآن مجید کا بیان فرمودہ ایک اور استغفار انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین یا اللہ تو ہی ہمارا تھامنے والا ہے بس ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما اور تو سب سے زیادہ بخشنے والا ہے اجتماعی آزمائش یہ تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ستر منتخب افراد کو کوہ طور پر لے گئے تھے وہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا مگر وہ کہنے لگے کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں ہم یقین نہیں کر سکتے اس پر سخت زلزلہ آیا اور بجلی کڑکی وہ سب کانپ کر مر گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے کہ قوم والے سمجھیں گے کہ ان کے نمائندوں کو میں نے مار دیا اس پر حضرت موسا علیہ السلام نے دعا مانگی اور استغفار کیا تو ان سب کو دوبارہ زندگی مل گئی معلوم ہوا کہ اجتماعی مشکلات کا حل بھی توجہ الا اور استغفار ہے